السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الرحمن الرحيم آیت کریمہ میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ شراب کی جو حرمت ہے وہ تدریجن نازل ہوئے اور ایسے ہی کے حوالے سے کہ جب پانی موجود نہ ہو پانی کے آدمی موجودگی میں تیمم خواہ وزو کے غسل کے لیے ہو غسل کی ضرورت کی وجہ سے ہو یا نماز کے لیے ہو تو یعنی احدث اثار ہو یا احدث اکبر ہو ان دونوں صورتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے تو آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں جو ایسکریمہ ہے من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير ورعنا تو یہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دو شرارتوں کا تذکرہ کیا ہے پہلی شرائط ان کی کی کی یہ تھی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ طرف سے انہیں تورات کتاب دی گئی تھی تو تورات کے الفاظ کو اپنے موقع محل سے ہٹا کر اس میں لفظی یا معنوی تحریف کیا کرتے تھے یعنی کبھی تو الفاظ ہی کو کسی اور لفظ سے بدل دیتے تھے اور کبھی اس لفظ کا اپنے طرف سے من گڑت معنی کر اس کی اپنی خواہش مزاج طبیعت کے مطابق تفسیر کیا کرتے ہیں یہ تو پہلی شرارت تھی اور دوسری شرط ان کی یہ تھی کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یعنی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے موجودگی میں جب یہ آتے تو وہ بہم اور منافقانہ الفاظ استعمال کرتے جن کا بظاہر مطلب اچھا ہوتا تھا لیکن انہی الفاظ سے جو ہے نا وہ درونی طور پر کوئی اور مطلب لیا کرتے تھے یعنی ظاہر مفہوم تو اچھا ہوا کرتا تھا اتنا برا نہیں ہوتا لیکن اس کا جو برا مانا ہوتا تھا وہ لیا کرتے تھے تو اس آیت کریمہ میں بلکہ قرآن کریم میں اسی آیت کریمہ میں جو ہے نا اس کی تین مثالیں بیان فرمائی ہے کہ جو ان کا کچھ اتنا برا مانا نہیں ہوتا لیکن وہ اس سے برے مایا کا ارادہ کرتے تھے پہلی مثال جس طرح کی میں بھی ہے تو اس کا جو معنی ہے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور نافرمانی کی تو اس کا مطلب گویا ہے کہ یہ ظاہر تھے کہ یعنی اس کا معنی مطلب کرتے آپ کی بات سمعنا ہم نے آپ کی بات سن لی ہے واسینا اور آپ کی مخالفین کی نفرمانی کی ہے یہ اس مطلب لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ان الفاظ سے وہ جو مطلب لیا کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم نے آپ کی بات سن کر اسی بات کی نافرمانی کی ہے یعنی آپ کی بات سن بھی لی اور سننے کے باوجود بھی اسی بات کی جو بات آپ سے سنی ہے اسی کی نافرمانی کی ہے تو ظاہراً وہ دوسرا مطلب لیا کرتے تھے اور اندرونی طور پر جو ہے نا اس کا جو برا مانا تھا یہ مراد لیا کرتے تھے اور دوسری مثال اسمع اسمع غیر مسمعین اس کا لفظی ترجمہ تو یہ کہ آپ ہماری بات سنیں اسمع غیر مسمعین آپ ہماری بات سنیں اللہ کرے کہ آپ کو کوئی بات سنائی نہ جائے تو اس کا جو ظاہری مطلب ہے گویا کہ وہ یہ دعا دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کی طبیعت مزاج کے مخالف ہو یہ تو اس کا ظاہری مطلب یہ تو صحیح ہے لیکن اس کا جو یہود مطلب لیا کرتے تھے یہ تھا خدا کرے آپ کو ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کو خوش کرے دوسری مثال تیسری مثال را عنا را عنا یہ لفظ بھی استعمال کرتے تھے جس کا مانا تو یہ ہے کہ ہمارے خیال رکھیے ہمارا لحاظ کیجیے رعایت کیجیے لیکن ان کی زبان میں جو کہ برانی تھی ان کی زبان میں اس کا مطلب جو ہے بطور ایک گالی کے استعمال ہوتا تھا اور یہود اس لفظ کو اس لفظ سے وہی گالی والا برا مانا فراد لیتے تھے تو اس آیت کرم میں یہود کی ان دو شرارتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے پہلی شرارت کہ تورات کے الفاظ کو اپنے محل سے ہٹا کر اس میں لفظی امانوی طریق کیا کرتے تھے اور دوسری شرارت یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوتے تو ظاہراً کچھ الفاظ استعمال کرتے جن کا ظاہری مطلب تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس کا جو اندرونی مطلب ہوا کرتا ہے یا یہود جن سے یہود ان الفاظ سے جو مطلب لیتے ہو برا ہوتا تو اس کی نشاندہی کی گئی ہے پھر پہلے نائت کلمہ کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی جو تشریح و تفصیل ہوگا من الذين هادوا یہودیوں میں سے کچھ او ہے یہودیوں میں سے کچھ او ہے یحرفون الکلمہ مواضعہ جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا اور اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر وَاسْمَعْ غَيْرَ مسمائن لیم رائے اور اپنے زبانوں اور اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر اور دین میں تانہ زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعنا وعصینا اور اسمع غیر مسمائن اور یعنی یہ الفاظ بظاہر کہتے ہیں ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا حالانکہ اگر او یہ کہتے کہ سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا اور اسمع اور انظرنا لکان خیر لهم تو ان کے لیے بہتر ہوتا واقوما تو ان کے لیے بہتر اور راستازی کا راستہ ہوتا ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پٹکار ڈال رکھی ہے فلا یؤمنون الا قلیلا اس لیے تھوڑے سے لوگوں کی سوا او ایمان نہیں لاتے اس لیے تھوڑے سے لوگوں کی سوا او ایمان نہیں لاتے من الذین ہادو یہودیوں میں سے کچھ او ہے قوم یعنی ایسی قوم ہے یہودیوں میں سے کچھ ایسی یہودیوں میں سے کچھ او ہے یحرفون یغیرون جو تحریف کرتے ہیں تغیر و تبدل کرتے ہیں الکلمہ الکلمہ الفاظ کو جو تحریف کرتے ہیں تبدیل کرتے ہیں الکلمہ الفاظ کو کلمات کو اللہ انزل اللہ فی تورات جو کہ اللہ تعالی نے تورات میں نازل فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف صفت کے حوالے سے اپنی جگہ سے اپنی جگہ سے ان کے محل ان کے موقع محل سے اللہ کی وجہ علیہ جس پر ان کو رکھا گیا یعنی جن مقامات پر جن جگہوں پر ان کو رکھا دیا ہوتا ہے ان کو ہٹا لیتے ہیں دور کر لیتے ہیں تحریف کر لیتے ہیں تغیر کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظام بشین نبی صلی اللہ علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کو کسی چیز کا حکم فرماتے ہیں جب ان کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں سمعنا قولتا ہم نے آپ کی بات سنی وعسینا امرکا اور ہم نے نافرمانی کی آپ کے امر یا حکم کی یعنی آپ کی مخالفین کی بظاہر واسمع غیر مسمعن اور سنیے واسمع سنیے غیر مسمعن یعنی واسمع غیر مسمعن واسمع سنیے غیر مسمعن یعنی جو دوسری بات آپ کو ایسی نہ سنائی جائے جو آپ کی مزاج طبیعت کے موافق نہ ہو بلکہ مخالف ہو یعنی بظاہر ان کا یہ مطلب کیا کرتے تھے حال بمعنی دعا یعنی یہ حال ہے دعا کے معنی میں ہے ایلا سمعتا یعنی آپ کو ایسی بات نہ سنائی دے آپ کو ایسی چیز نہ سنائی دے جس جو آپ کی طبیعت مزاج کے مخالف ہو وَيَقُولُونَ لَهُ اور کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا راہ ہے نا یعنی ہماری حفاظت کیجیے ہماری حفاظت کیجیے ہمارا خیال رکھیے وقت نہا عن خطابه بها وهي كلمه سب بلغتي وقد نہا اور تحقیق منع کیا منع کیا گیا تھا اس طرح خطاب کرنے سے ان کو یعنی ان الفاظ کے ساتھ خطاب کرنے سے منع کیا گیا تھا وہی کلمت سب بلغتین یہ گالی کا کلمہ تھا ان کے زبان میں رائنا لین تحریفا یعنی تبدیل کرتے ہوئے تغیر و تبدیل کرتے ہوئے السنتیم اپنی زبانوں میں یعنی اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر اور دین میں تنا زنی و تعنن اور تانا زنی کرتی ہوئے اور دین میں تانا زنی کرتی ہوئے کہتے ہیں حدہن یعنی تانا زنی کرتے ہوئے یا برائی کرتے ہوئے کہتے ہیں پھر دین ہے دین میں الاسلام جو کہ اسلام ہے ولو انہم قالوا سمعنا و اور اگر حالانکہ اگر او یہ کہتے ہیں کہ سمعنا ہم نے آپ کی بات ہم نے سن لی و عطانا اور آپ کی فرمان برداری کی بدلا کے بدلے اس کی اور آپ سن لیجئے فقط ونظرنا اور ہمیں دیکھ لیجئے انظر یعنی انظر الینا الینا بدل یعنی کے الفاظ استعمال کرتے راعنا کے بجائے لکان خیر لهم کہ یہ ان کے لیے اچھا ہوتا تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا تو ان کے لیے بہتر اور راز بازی کا راستہ ہوتا ہے قالو ہو جو کہہ یعنی ان کے الفاظ کہنے ان کے الفاظ یہ تھے کہ سمعنا وسنا غیر مسمعین اور راعنا ان الفاظ کہنے کی بجائے اگر اس طرح کہتے سمعنا وعطانا اور وسمع ون یعنی یہ الفاظ اگر کہتے تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا اور بہتر ہوتا اقوام عادل امین ہو یعنی زیادہ مبنی پر انصاف ہوتا زیادہ اچھا ہوتا راز بازی کا ان کے راز بازی کے لیے جو ہے نا وہ صحیح ہوتا ولیکن لعنهم اللہ اب عادهم ان رحمتی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی ہے ان کو دور کیا ہے اپنے رحمت سے اپنے نظر کرم سے کفر ان کی کفر کی سب سے ان کی کفر کی وجہ سے تو ایمان نہیں لائیں گے مگر ان میں سے کم تھوڑے سے لوگوں کی سوا وہ ایمان نہیں لاتے بن سلام و اصحابہ جس طرح کی عبداللہ بن سلام جو کہ ان کا بڑا علماء میں سے شمار ہوا کرتا تھا اور وہ اسلام لے کے ان کے جو ساتھی تھے ان کے جو دوست احباب تھے یعنی بہت کم ان میں سے بہت کم نے اسلام لایا یا ایوہ الذین اوتوا الكتاب اے اہل کتاب اے اہل کتاب آمنو بما نزلنا اے اہل کتاب جو قرآن ہم نے اب نازل کیا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے لما من قبل جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے آمینو اس پر ایمان لاؤ اس پر ایمان لے آؤ قبل ان نتنسا اوجوہا وجوہا قبل اس کی کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر پنرودہ آلات ادبارها انہیں گدی جیسا بنا دے او یا ان پر ایسے پھٹکار ڈال دے کمال آننا اصاب سب تھی جیسے پھٹکار ہم نے سب والوں پر ڈالی تھی وکان امر اللہ مفولا اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے اس آیت کریمہ میں بھی جو سب کا تذکرہ کیا گیا ہے اصحاب سب تو اصحاب سب سب جو ہے نا سنچر کی دن کو کہتے ہیں یعنی ہفتے والے دن کو تو تورات میں بنی اسرائیل کو اس دن کام کرنے سے روزگار کا کوئی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا لیکن ان میں سے ایک بستی کے لوگ لوگوں نے ان کے اس حکم کی نافرمانی کی جس کے وجہ سے ان پر عذاب آیا اور ان کے شکلوں کو مسوخ کیا گیا اور اس واقعے کی پوری تفصیل سورہ آراف میں تفصیل سے ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالی نے یہ جو آیت کریمہ ہے وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَادْرَةِ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَعْتِهِمْ حِتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعَوْا شُرْعَوْا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَعْتِهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُهُمْ لِمَا كَانُوا يَسْبِقُونَ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اس کی تفصیل ہے اس ہفتے والی کا جو واقعہ ہے سورہ بکرہ میں بھی اختصار سے آیا ہے اور صورت عراب میں بھی تفصیل سے آیا تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقدس قرار دیا گیا مقدس قرار دیا گیا تھا اور ان میں ان کے لیے معاشی سرگرمیوں سے منع کیا گیا تھا اور جن یہودیوں یہاں میں ذکر ہے تو غالباً حضرت داود علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے تو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا حرام تھا درست نہیں تھا اگر ابتدا میں تو انہوں نے کچھ ہیلے بہانے کر کرا کے اس کی خلاف ورزی کی اور پھر اللہ جو ہے نا مچھلیاں پکڑنا شروع کی جب بعض نیک لوگوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کے سمجھانے سے بھی بعض نہیں آیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا ان کی جو شکلیں ان کو مت پسیا گیا ان کو بندر بنایا گیا اب آتے ہیں کی تشریح کی طرف یا ایوہ اللذین اوت الکتاب اے اہل کتاب یا ایوہ اللذین اوت الکتاب اے اہل کتاب آمنو ایمان لے آو لما نزلنا جو ہم نے نازل کیا من قرآن قرآن کریم میں سے مصدقا لما معاکم تصدیق کرنے والی یہ جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات یعنی تورات ہے تورات سے من قبل انت میں توجہن اس سے قبل اس سے پہلے کہ ہم بعض شہروں کی من قبل انت میں توجہن اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مسخ کر دے اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر نمہوہا ما فیہ من العین والانفی والعاجب کہ ہم مٹائے نمہو ہم مٹائے ما اس چیز کو فیہا جو اس میں ہے اس چہرے میں ہے من العین آنکھوں میں سے آنف ناک میں سے والحاجب اور بہو میں سے یعنی ان کو ہم مٹا لیں گے یعنی مسخ کر دیں گے اس سے قبل فنردوها علی ادبارہا انہیں گدی جیسا بنا دے انہیں گدی انہیں گدی جیسا بنا دے بنا جو کل اکفائی یعنی ہم ان کو بنائے کل اکفائی گدی کی طرح ایک ہی لو ایک ہی تختہ ہے جس طرح کی گدی دیر کو پلین ہوا کرتا ہے یعنی اس میں کوئی کچھ نہیں ہوا کرتا اسی طرح چہرے کو بھی اس طرح کر لیں گے او نل آنہم نم یا ہم ان پر نالت کریں گے ان کو مرفق کریں گے قرر رتن مانا خنزیر وغیرہ ان کی شکل تبدیل ہو جائے گی یا بندر کمان آننا جیسے کہ ہم نے مسخنا ہم نے مسخ کیا اصحاب سبت سبت والو کو سبت والو کو سبت والو پر جو ہم نے جن جس طرح ہم نے ان کو مسخ کیا تھا اس کو بھی کریں گے من ہم میں سے وکان امر اللہ قضاءه مفعولا اور اللہ تعالی کا امر اللہ تعالی کا حکم ہو کے رہے گا یعنی اللہ تعالی کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے ولما نزلت اسلم عبد الله بن سلام فقيل كان وعيدا بشرط فلما اسلم بعضهم رفع وقیل یکونو سمسن و مسکن قبل قیام الساعة ولما نظرت کہ یہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عبداللہ بن السلام نے او مسلمان ہو گئے او اسلام لے آئے تو بات کہتے ہیں کہ یہ وعید ہے بشرت ہے یعنی فلما اسلم بعضهم جب ان میں سے بعض نے اسلام لایا رفعا تو اس عذاب کو اٹھایا گیا وقیل اور بعض مفسرین نے کہا یکون سمسن کہ یہ جو ہے نا یعنی یہ جو مسخ ہے یہ مٹانا ہے چہروں سے جو ہے چہرے سے ناک آنکھ اور ان چیزوں کا مٹنا یا مٹانا یہ بعض مسرین نے کہا ہے اور یہ مسخ یہ قیامت کے وقوع سے قبل ہوگا قیامت کے برپا ہونے سے قبل ہوگا ان اللہ ان کا اب ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لائق پرو معاف نہیں فرماتے ایش کا یعنی بے شک اللہ تعالی اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک چہرائے جائے ایش کبھی کسی کو شریک چہرائے جائے معیشا اور اس سے کمتر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے وہ شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہے چہرات وہ ایسا بہتان بنتا ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے اس آیت یہ بتایا گیا ہے کہ شرک جو کہ سب سے گناہوں میں سب سے بڑھ کر گناہ ہے تو شرک کو تو اللہ تعالی معاف نہیں فرماتے یعنی اگر شرک سے کم گناہ ہو تو اگر اللہ تعالیٰ سے بندہ توبہ صاحب ہو جائے سچی توبہ کر لے تو اس کو معاف کر لیتے ہیں لیکن شرک کی معافی اس کی بغیر ممکن نہیں کہ مشرک اپنے شرک سے سچی توبہ کر کے منہ سے قبل پہلے پہلے جو ہے نا اسلام قبول کر کے ایمان لے آیا ہے لیکن اگر اسی شرک ہی کی حالت میں مر جاتا ہے اسلام سے لانے سے قبل تو اس کے پھر کوئی معافی تلافی ممکن نہیں ہے نہ ہو سکتی ہے ان اللہ یغفر ایشکا بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کرتاشا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یعنی شریک چہرانا بھی اس کے ساتھ سوا مادور اور اس سے کمتر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے یہ جس کے لیے چاہتا ہے المغفرتا لہو کہ اس کی مغفرت کرے بخشش کرے میں خلہ الجنہ کہ اس کو جنت میں داخل کرے بلا عذاب بغیر کسی عذاب کے ومن شاء عذبه من المؤمنین اور جس کو چاہے مومنین میں سے عذاب دے بجنو بھی اس کے گناہوں کے بقدر اس کے گناہوں کے بدلے تو میں دخل الجنہ پھر عذاب دینے کے بعد جنت میں داخل کرے ومن یشتک باللہ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سہراتا ہے فقدر ترائیتون عظیمہ کبیرہ وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو زبردست گناہ ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے علم تر یزکون انفسهم کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے ولا یظلمون فتیلا اور اس عطا میں ان پر ایک تاگے کی برابر بھی ظلم نہیں کرتا ایک تاگے کی برابر بھی ظلم نہیں کرتا اگلی ایت کریمہ پڑھ لیتے ہیں انظر کیف یفترون علی اللہ الکریم دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں وکفا بھی اثم مبینہ اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے تر کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں وہ یہود اور وہ یہود ہے حیثو خالو کہ انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤ کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب احبا ہے محبوب ہے ایلیس الامر بطرز کیتیم انفتہیم یعنی ان کا یہ امر یہ فعل یہ کام جو ہے نا اپنے نفسوں کو اپنے جانوں کو تذکیہ کے ساتھ یہ ایسا نہیں ہے یعنی بزان خود وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کے محبوب احبا ہے یعنی بزا میں خود ان کا یہ عقیدت تھا حالانکہ حقیقت کا اس سے کوئی سروکار نہیں تھا حقیقت بالکل اس کی براثت بل اللہ کی بل اللہ یوزک کی حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے بال ایمان اللہ تعالی جس کو پاکیزگی چاہتا ہے عطا فرما دیتے ہیں یعنی ایمان کی جو دولت ہے ایمان نصیب فرما دیتے ہیں ولاد فتیلا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک تاگے کے برابر بھی اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک تاگے کے برابر بھی من یعنی ان کے اعمال کو کم نہیں کیا جائے گا فتیلا قشرت النواد گٹلی کے چھلکے کے برابر یعنی ایک گٹلی پر جتنا چھلکا ہوا کرتا ہے اتنے چلکے کے اندازے کے مطابق چلکے کے بقدر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال میں کمی نہیں فرماتے جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں انظر دیکھو انظر دیکھو متعجبن ارنگی سے کیف افترون اللہ القریبا کس طرح وہ عرب پر جھوٹ کے بہتان بانتے ہیں اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان بانتے ہیں بزارکا یعنی اس پر بھی اسم مبینہ بینا اور کلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے اور کلا گناہ گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ جھوٹے بہتان بنتے ہیں اب اگلی آیت کریمہ ہے علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الكتاب جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا یؤمنون بالجبت و تاغوت کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطانوں کی تصدیق کر رہے ہیں وَيَقُولُونَ عَلِلَّذِينَ كَفَرُوا اور کافروں یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں ہاؤلائی اہدا من الذین آمنوا سبیلا کہ یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے کہ یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے اولئک الذین لعنهم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے پھٹکار ڈال رکھی ہے ومن یلعن اللہ اور جس پر اللہ کی اور جس پر اللہ پھٹکار ڈال دے فلن تجد له نصیرا اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے ہم الملک تو کیا ان کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو گٹھلی کی شکاب کے برابر بھی کچھ نہ رہتے جو پہلی آیت کریمہ ہے علم تر الى الذين اوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت اس ایت کریمہ میں اس کا کچھ پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جو بعض یہود رہائش پذیر تھے ان کا تذکرہ ہے مدینہ منورہ میں بعض بعض یہودیوں کا تذکرہ ہے جو رسول جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اور مسلمان آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کسی بیرونی دشمن کی مدد نہیں کریں گے لیکن یعنی ان یہودیوں نے اس معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے جو دشمن کفار مکہ تھے ان کی حمایت کی اور پردہ ان کے ساتھ مدد کا سلسلہ جاری رکھا تو انہی کا ان یہودیوں کا ایک بہت ہی بڑا سردار بن اشرف کے نام سے تھا تو جنگ عہد میں جو کہ مسلمانوں اور کفار کا دوسرا کا تھا جہاد کا قتال کا تو جنگ کے بعد او او او ایک یہودی سردار بن اختب کے ساتھ مل کر جو ہے نا نمکم کرم کفاروں کے پاس گیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف تعاون کی پیشکش کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہے اور ہم ان کے خلاف آپ کی مدد کریں گے کفار مکہ کے جو سردار تھے اس وقت کے ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم آقی اپنے پیشکش میں کرے ہو سچے ہو تو تم ہمارے دو بتوں کے سامنے سجدہ کرو جس سے ہمیں یہ اطمینان ہو جائے گا دلی اطمینان ہمیں حاصل ہو جائے گا کہ واقعی آپ ہمارے مدد کرنے میں مخلص ہے سچے ہے اور اور ارادہ اور مقصد آپ کا نہیں ہے تو کھا بن اشرف نے ابو سفیان کا جو یہ مطالبہ تھا کہ ہمارے دو بتوں کو سجدہ کیا جائے کھا بن اشرف نے یہ مان لیا اس کے کرنے کے بعد یعنی ابو سفیان کے اس بات کو ماننے کے بعد حضرت ابو سفیان نے ان سے پوچھا کابن اشرف سے جو کہ یہودیوں کا سردار تھا کہ ہم چونکہ بت پرست ہے اور آپ یہودی ہو اور ایک اور بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے ہیں تو ہم میں اور ان میں کون حق پر ہے یا کون صحیح ہے یا کن کا مذہب ٹھیک ہے یعنی ہمارے مذہب اچھا ہے یا مسلمانوں کا تو جواب میں خا بن اشرف نے ان کو کہا کہ تمہارا مذہب یعنی جو بت پرستی ہے جس پر تم ابھی ہو برقرار ہو یہ تمہارا جو مذہب ہے یہ مسلمانوں کے مذہب سے زیادہ بہتر ہے حالانکہ بن اشرف کو اس بات کا علم تھا کہ یہ بدفرست ہے اور یہ کسی بھی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو گویا کہ ان کے مذہب کو بہتر قرار دینا افضل قرار دینا درست قرار دینا صحیح قرار دینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو بدفرستی کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے اور اس کی تصدیق گویا کی کرنا تھا تو اس آیت کریمہ میں اس کی اس واقعے کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جن کو کتاب کا علم بھی دیا گیا تھا ان کو علم بھی تھا باوجود علم کے جو ہے نا انہوں نے اس طرح کے باتیں کی اور ان کے جو بت تھے ان کو باقاعدہ سجدہ کیا ونزل فی کعب اشرف ونحوی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کابی نیتا اور ان کے ساتھیوں کے یا ان جیسے دوسرے لوگوں کے متعلق من علماء الیہود جو کہ یہود کے علماء تھے یہ جانتے تھے ان کو علم تھا لما قدم مکہ جب او مکہ مکرمہ آئے وشاہدو قتل بدر اور بدر کے مقتولین دیکھے وحرز المشرکین علی الاخذ لتارہم جب وحرزو اور عبارہ مشرکین کو عبارہ علی الاخذ ان کے بدلہ لینے پر ان کو ابارا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں ہم آپ کے ساتھی ہیں ہم آپ کے ساتھ اکٹھے لڑیں گے جو ہم سے ہو سکا مدد کی صورت میں جانی ہو مالی ہو جو بھی ہو ہم آپ کے ساتھ مل کر انہیں جو ہے نا شکست دیں گے اور آپ کو اپنے ان مقتولین کا بدلہ لینا ہوگا یعنی ان کو اس طرح قتال کے لیے لڑائی کے لیے جنگ کے لیے ابارنے کی کوشش کی محاربت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاربہ جنگ لڑائی کرنے کے لیے علم الحمد لدینہ کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں یعنی جن لوگوں کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا یؤمنون بالجبت والتاغوت کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطان کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطان کی تصدیق کر رہے ہیں سنمان القریش جو کہ قریش کے دو بت تھے یعنی جس طرح کہ اس کو پہلے بتایا گیا کہ ابو سفیان نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ واقعی سچے ہو مخلص ہو واقعی ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو ہمارے جو دو بت ہیں ان کو سجدہ کر لو تو آپ کو ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ واقعی آپ اپنی اس بات میں سچے ہو وَيَقُولُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سچے ہیں ابی سفیان یعنی ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو حین قالوا قالوا لهم لهم انان سبیلا ولات الحاج ونقر ونقر زیفا کہ جب انہیں کہا کہ کیا ہم ہمارا سیدھا راستہ ہے ہم سیدھے راستے پر ہے یا مسلمان ولات ون ہنولہ بیت اللہ کے والی ہے نسک الحاجہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں ونفیف اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں ونفق العانی اور جو قابل رحم لوگ ہوتے ہیں جو فقراء اور مساکین ہوا کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ام ام محمد یعنی ہم یہ کر رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے کچھ ساتھی ہیں جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وقت قال فعلین آبائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبا و اجداد کی دین کی مخالفت کی ہے وقت الرحمہ اور رحم کو رحم, رحم دلی کو شفقت کو جو ہے نا ختم کیا ہے وفارق الحرم اور حرم سے جدائی اختیار کی یعنی ہم اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور وہ جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے ہاں اولائی اے انتم یعنی تم اہدا من الذین آمنوا سبیلا تم زیادہ صحیح ہو ان لوگوں میں سے جنہوں نے ایمان لایا یہ مومنوں سے زیادہ چیزیں راستے پر ہے خواب این نے ان کو کہا اقوما طریقا یعنی چیزے راستے پر ہے صحیح راستے پر ہے اچھے طریقے پر ہے اولائے کل لگینا لعنہم اللہ ان لوگوں پر اللہ کی پتکار ہے لعنت ہے وما یہ اللہ اور اس پر اللہ کی لعنت پتکار ہو فلن تجد لگو نصرہ تو اس کے لئے کوئی اس کے لئے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گئے مان آن من عذاب ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے منع کرنے کی ہو اللہ تعالیٰ کے عذاب کون سے منع کرے بچا ہے ام بل لہم نصیب من الملک تو کیا ان کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے ایلیس لہم شیء من ہو یعنی ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے لو کانا اور اگر اس طرح ہوتے ہیں یعنی کوئی چیز ان کے پاس ہوتا فَإِذَا لَا يُوْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کے گٹلی کے شکاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے تو یہ لوگوں کو گٹلی کے شکاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے ایشان ایشی قدر فی زہر لفرسی بخلہم یعنی ایسی ایشان ایشی اتنی معمولی چیز یعنی گٹلی کے شکاف گٹلی میں جو شکاف ہوا کرتا ہے اس کے بقدر بھی یہ کسی کو کچھ نہیں دیتے قدر با قدر اس کے بعد اندازے زہر نواتی گٹری کے پیٹ پر اس میں ان کے زیادہ بخل ہونے کی وجہ سے زیادہ بخیل ہونے کی وجہ سے کنجوس ہونے کی وجہ سے مکیچوس ہونے کی کی وجہ سے یعنی مسلمانوں سے دشمنی اور اعنات کا سبب قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انہیں یہ توقع تھی کہ جس طرح بہت سے پچھلے جو انبیاء کرام تھے بنی اسرائیل میں سے آئے نبی آخر زمان بھی انہی کے خاندان میں سے ہوگا یعنی بنی اسرائیل میں سے ہوگا جس طرح انبیاء کرام آئے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں فرمائے گئے تو یہ بجائے اس کے کہ ایمان لے تو چونکہ ان کا خاندان نہیں تھا تو خاندان میں نہ آنے کی وجہ سے یہ لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے حالانکہ یہ نبوت اور خلافت اور حکومت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے فضل ہے اور جس کو مناسب سمجھتے ہیں تو اس کو عطا فرما دیتے ہیں دے دیتے ہیں سرفراز کر دیتے ہیں تو کسی کا اس پر اعتراض کرنا کہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں آیا یا ان کے خاندان میں سے کیوں آیا تو گویا کہ یہ اس بات کی دعویٰ کر رہا ہے کہ کائنات کی بادشاہت جو ہے نا یہ انہی کے پاس ہے انہی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے پسند کے مطابق اپنے مزاج طبیعت اپنے قوم کے مطابق جو ہے نا وہ انبیاء کو منتخب کیا کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے اگر کوئی ایسی بات ہوتی یعنی اگر اس کے اختیار میں کچھ بات ہوتی تو یہ اتنے بکیل ہے اتنے کنجوس ہے کہ کسی کو ذرا برابر بھی کچھ نہ دیتے یعنی گٹری کا جو چلکا ہوا کرتا ہے اتنا بھی کسی کو نہ دیتے ہیں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کے حوالے سے سکتا ہے انشاءاللہ آسان ہے جوڑے گی ان شاء انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پڑھنے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ